حضرت عبد الرحمن بن بن قعب مالک اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا اپنی عورت سے علیحدہ رہ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں اس نے کہا نہیں لیکن اس کے قریب نہ جانا اس روایت میں راوی نے الحقی بہل اپنے مے کے چلی جا کے الفاظ ذکر نہیں کیے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھپن